عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنو تمیم کے چند لوگوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو وہ کہنے لگے کہ بشارت تو آپ ہمیں دے چکے کچھ مال بھی دیجئے ان کے اس جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کا اثر دیکھا گیا پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی تم قبول کر لو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو بشارت قبول ہے صحیح بخاری حدیث ثمر چار ہزار تین سو پینسٹھ